پہلا مدرسہ غار ہیرا میں کھلا کوئی بند کر سکا اسے پھر دار بنی ارقم میں کھلا کوئی بند کر سکا اسے پھر نبی ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے سسا میں جا کے کھلا کوئی بند کر سکا اسے یہ سفا والے طلبہ بھوکے پیاسے جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا بدر کے میدان میں پہنچے تو جبرائیل بھی تڑپ اٹھا اللہ انہیں کو اقرا میں پڑھا کے آیا تھا آج یہ تیری عظمت کے لیے کٹنے کے لیے میدان میں آئے ہیں ربا مجھے بھی زمین پہ جانے کی اجازت دے دے جبرائیل تو زمین پہ جانا چاہتا ہے جا لیکن تجھے لڑنے کا طریقہ میں خود سکھاؤں گا بھائی یو ہی ربو کا تھی انی ماں تم فصبت الدین امن تفسیر قرطبی میں لکھا ہے جبرائیل نے وردی پہنی ہوئی تھی سر پہ امامہ باندھا ہوا تھا ہاتھ میں کوڑا لیا ہوا تھا حیزوم نامی گھوڑے پر سوار تھے سات اور فرشتے تھے یہ سارے جہاد کرنے کے لیے ان طلبہ کے ساتھ ان علماء کے ساتھ صحابہ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے آسمانوں سے اتر کر زمین پہ تشریف لا رہے تھے اور اعلان ہو گیا قیامت تک جب بھی مجاہد میدان میں نکلیں گے جبرائیل بھی ان کے ساتھ اترے گا انشاءاللہ اللہ